خیر لکم ان کنتم تعلمون محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ صورت الجمہ کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے جمعے کے احکام اور آداب اللہ رب العالمین نے اس امت کو بہت ساری فضیلتوں سے جو نوازا ہے ان میں ایک یہ ہے اللہ رب العالمین نے انہیں یوم جمعہ نصیب کیا ہے اس سے پہلے جتنی قومیں تھیں سب کو اللہ تعالیٰ نے ساری قومیں جمعہ کے دن سے محروم تھیں ہفتہ باری عید کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دن ہمارے لیے مقرر کیا وہ ہمارے لیے یوم جمعہ ہے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ نمایا اے لوگوں ان یوم آتے ان نیوم الجم آتے الایام یہ جمعے کا دن جو ہے یہ سید الایام ہے اس ہفتے بھر میں جتنے دن ہیں سارے دنوں کا سردار اور سب سے بڑا دن اللہ تعالی نے یوم الجمعہ بنایا ہے اے لوگوں ان الجمعہ کے سید الایام وہ اللہ سارے ایام میں سب سے عظمت والا دن اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے جمعے کا دن ہے اس سے زیادہ عظمت والا دن اللہ رب نے کسی اور جمعے کو نہیں بنایا ہے پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا وہ آدم ادہ بلکہ عید الاضحا اور عید الفطر والے دن سے بھی زیادہ اللہ تعالی نے عظمت جو دیا ہے وہ جمعے کے دن کو عطا کیا ہے فرمایا وکی یو مل جمع ہم تو سال اور پانچ بڑی قبیلتیں ہیں پانچ خصوصیات ہیں جمعے کی جو کسی اور دن کو اللہ تعالیٰ نے نصیب نہیں کیا ان میں سے آپ نے فرمایا جن فضیلتوں سے جمعے کو اللہ رب العالمین نے عظمت دی ہے ان میں ایک یہ ہے کہ ہے خلق اللہ آدم جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور پھر جمعے ہی کے دن اللہ آدم الارض اور جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے دنیا بسانے کے لیے آدم علیہ السلام کو جنت سے نازل کیا نمبر تین و تب آدم اور اللہ رب العالمین نے وفات بھی دیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلاط السلام کی جو وفات ہوئی وہ دن جو اللہ نے منتخب کیا وہ بھی جمعے کا دن ہی تھا اول کے بعد روایتوں میں آیا کہ یوم الجمعہ ہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا اور چوتھی بڑی خصوصیت آپ نے جمعے کی یہ بیان کیا فرمایا وکیل اور جمعے کے دن اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سے گھڑی ایک چھوٹا سا وقت اور ساعت رکھی ہے کہ لا یش اللہ لا یش ارواہ اللہ ہو مالم یش الحرام او کلاکار آپ ایسے اپنے دونوں انگلیوں کو ملایا اور آپ اتنی بڑی نہیں ہے چھوٹا سا وقت ہے جمعے کے دن اور وہ ایسا مقدس ٹائم ہے وہ چھوٹا سا وقت ہے جمعے کے دن اور اتنا وہ مقدس اور بابرکت ٹائم ہے کہ کوئی انسان اللہ رب العالمین سے جو چیز بھی مانگ رہا ہے اور وہی گھڑی اسے نصیب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دے دیا کرتے ہیں بشرتے کی مالم یش الحرام بشرتے کی کوئی انسان حرام چیز اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کرے نمبر پانچ آپ نے شاخ نمایا وہ ہے تکو اور جمعے ہی کا دن وہ دن ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا پھر آپ نے ازیر ساتھ رمایا اور وہ جمعے کا دن جس میں قیامت قائم کی جائے گی تمہیں معلوم ہے کیا ہے آج فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مام مر چن مقرب مام مر سماء ولا من سوائن ولا اروین جبال ولا من بہرین اللہ فی من اللہ عز و جل او کما کارا رہ اسرا آج فرمایا جمعہ کی صبح ہوتے ہی ماں مرتی مقرر جتنے مرائے المقربون اور جتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں اسی طرح سے آپ نے ساتھ نمایا ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے اور اس کے ساتھ ہی آج فرمایا ورا کوئی ہے کوئی ورا جبالی اور دنیا ساتوں آسمان ورا من اردن ساتوں زمین ولا من جبال اور یہ دنیا کے سارے پہاڑ ولا من وحرین اور یہ جتنے دریائے یہ ساری مخلوقات جمعے کی صبح ڈرنے لگتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو جو جمعہ قیامت والا ہے آج ہی کا جمعہ ہو قیامت کا اور قیامت ہم پر واقع ہو جائے لیکن مسلمان سب سے زیادہ مزے سب سے زیادہ گناہ سب سے زیادہ برائیاں جو ہفتے بھر نہیں کرتا وہ جمعے کی صبح شروع کر دیا کرتا ہے مام مارا تم مقرر کوئی فرشتہ کوئی فرما برائے کا تم کوئی زمین کوئی آسمان کوئی پہاڑ کوئی دریا اور سمندر ایسا نہیں ہے جو قیامت کے خوف سے جمعے کے دن ڈرتا نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا یہ جمعے کا مقام ہے پانچ چینیں ایسی کی ہیں اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا جو فیصلہ کیا ہے وہ جمعے ہی کا دن تھا کوئی اور دن نہیں تھا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے جمعے کی عدمت اور جمعے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا حضرت شامل رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں امام احمد امام ابو داؤ امام ترمیدی امام ابن سعید امام ابن ماجہ امام ابن حبان اور امام حاکم اور امام ابن خدم اللہ اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے اور ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام سامنے جمعے کے آداب جمعے کے احکام جمعے کی اہمیت اور جمعے کی عظمت و فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے امت کے لوگوں سن لو من وغت وغت سن سن و و مشا ولم بسرا سنگ وغیرہ رہو بے پل خطوطی فکال رہو بے پل خطوطی اج روسا تھی اب روکی آشیا نی ہاں او قال عليه الصلاة والسلام آپ فرمایا اے لوگوں جس انسان نے جمعے کے دن پانچ عمل کیا مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے پہلے جس شخص نے پانچ عمل کیا نمبر ایک من وقت جس نے غسل کیا تو ایسے پانی ڈال کر کے نہیں چلایا بلکہ خوب اچھی طرح سے غسل کیا خوب اچھے انداز سے اطمینان کے ساتھ اپنی صفائی ستھرائی کیا اور غسل کیا اور غسل کر لینے کے بعد آپ نے ساتھ نمایا سارا اور اس نے اول وقت انتظار نہیں دیکھا گھڑی نہیں دیکھتا کہ ادار اتنے بجے ہوگی بلکہ سارا اول وقت مسجد میں حاضر ہوا نمبر تین وہ مشاور اگر طاقت ہے پیروں میں استطاعت ہے تو سواری پر سوار سواری سے آنے کے بجائے وہ پیدل چلا سواری استعمال نہ کیا یہ تین چیزیں نمبر ایک منگس جس نے خوب اچھی طرح سے غسل کیا نمبر تین نمبر دو وقت اول مسجد میں آنے کی کوشش کیا نمبر تین وہ پیدل چل کر کے آتا ہے سواری استعمال نہ کیا جو پیدل چلنے کی طاقت اور استطاعت اللہ نے اس کو دیا ہے نمبر چار وطنا من الامام وسطما اور کوشش کرتا ہے کہ امام کے سامنے اگلی میں زیادہ سے زیادہ قریب پہنچا پہنچتے پہنچ کر کے کان لگا کر کے توجہ کے ساتھ اس نے جمعے کا خطبہ سنا نمبر پانچ والی الگ کوئی بیکار کام نہ کیا موبائل سے نہ کھیلا ایسا موبائل سے نہیں کھیلتا ادھر ادھر بھٹکتا نہیں رہتا دوستوں سے بات نہیں کرتا اپنے کپڑے سے کھیلتا نہیں بلکہ ولم یلو ہر فضول چیز سے اپنے آپ کو بچانا آپ نے ساتھ ہمارے لوگوں یہ پانچ چیزیں جس نے نماز جمعہ پہ پہلے جس امتی نے اپنایا فکان لہو بے کلو خطوط اجرو سنا پھر اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالی سال بھر کا اجر و سوا عطا کرتے ایک دن کا نہیں ہفتے بھر کا نہیں آپ نے ساتھ ہمایا فکان رہو بالکل اج روشنا امر و تین اس کو ایک سال سے برابر عمل کرنے کا سواب ملا اور سال بھر میں تو آپ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں انسان نماز پڑھتا ہے صدقہ کا خیرات کرتا ہے بہت نیکیاں کرتا ہے پھر آپ نے محسوس کیا فرمایا اور وہ بھی سال بھر عمل کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے اسے اجر دیا وہ دو عمل بڑے بڑے ہیں نمبر ایک پورے سال بھر روزہ رکھنے کا اللہ نے ثواب عطا کیا نمبر دو نے ساتھ نمایا وہ حج کے آمین اور پورے سال بھر رات کے اندر پورے سال بھر کی نماز پڑھنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا اس لیے یہ نبی خان نے بہت سارے آدھار بہت سارے احکام اور بہت ساری چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کر دیا ہے کوشش کرو دوستو جمعے کے دن اول وقت آنے کی ان تمام سنتوں طریقوں کو اپنائے گی غسل کرو اچھی طرح سے بہترین سے بہترین اچھے انداز میں غسل کرو اور کوشش کرو اول وقت پہنچنے کی اور آؤ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت دیا ہے تو سواری استعمال نہ کریں پیدل چل کر کے آئیں ایک صحابی چلے آ رہے ہیں جمعے کا دن ہے اے اچانک ہے ادھر سے تابئی گزر رہے تھے اور سامنے سے صحابی اے اونٹ اپنے گھوڑے پر سوار چلے آ رہے ہیں تابئی بڑے خوش ہوئے دور سے سلام کرنا چاہا لیکن دیکھا سلام کرنے سے پہلے پہلے وہ زمین پر اتر گئے اور گھوڑے کی نکیل پکڑ کر کے اپنے پہرو کو مٹی میں رگڑتے ہوئے دھول اور مٹی برداشت کرتے ہوئے پیدل سے آ رہے ہیں تابعی پوچھا اللہ کے مندر اللہ آپ کو خیر دے آپ سواری پر سوار تھے کہاں جا رہے تھے اور اچانک آپ دھول مٹی میں اتر کر کے پیدل چل رہے ہیں پورے جسم پر گرد و غبار دھول و مٹی پڑ رہی ہے کیا پریشانی آپ کو لاحق ہوئی کیا ہم نے نہایا غسل کیا کپڑے پہنے اور تیار ہو کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا جامع مسجد جا رہا تھا اور بھول گیا سواری پر بیٹھا تھا اچانک ابھی مجھے حدیث رسول یاد آ گئی کہ جو انسان پیدل چلا اللہ کے راستے میں چلنے کی بنا پر اس کے جسم پر اور اس کے قدموں پر دھول اور مٹی پڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کے لیے ایسے انسان کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے یہ حجی ابھی مجھے یاد آ گئی اس لیے سواری سے اتر کر کے نکیر ہم نے پکڑا ہے اور جامع مسجد تک ہم پیدل جا رہے ہیں میرے بھائیوں کوشش کرو پیدل آنے کی اسی طرح سے بہت سارے ساتھی آتے ہیں بہت پہلے لیکن باہر ہوا خوری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ٹیک لگا کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں کوشش کرو دوستو آگے بیٹھنے کی اگر آئے پہلے اور اپنے آرام کے لیے یا بعد میں بھاگنے کی نیت ہے اور آپ نے وہاں لگا کر کے بیٹھ ہاں، گئے تو نبی ساتھ نماتے ہیں کہ آپ کے دن کچھ ہمارے امتی ایسے ہوں گے جن کو جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ تو دے دیا جائے گا لیکن وہ جانا چاہیں گے تو ان کو دور روک دیا جائے گا ابھی تم وہاں انتظار کرو جنت میں جاؤ گے لیکن ابھی تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے انہیں دور کھڑا کر دیا جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو اجازت دی جائے گی اور یہ وہ لوگ ہیں آتے تھے جمعے میں پہلے آتے تھے نماز میں پہلے لیکن پیچھے بیٹھا کرتے تھے تو جو دنیا میں اللہ کے گھر میں پیچھے رہنا چاہ پسند کیا تھا آج اللہ تعالیٰ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرنے میں بھی آخر ہی کا موقع نصیب کرے گا وہ پہلے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس لیے دوستو کوششیں کرو قریب پہنچ کر کے دور کے ساتھ توجہ کے ساتھ خطبہ سنو اور شکر مشغول رہو من ذنب واتوب الیہ الحمد للہ وقفا اللہ وقفہ صفا اما بھا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کے امام ابو داؤد اور امام ابن خزیمہ رحمہم اللہ نقل کرتے ہیں بڑی وضاحت اللہ کے رسول نے فرما دیا فرمایا جمعہ کا تلا کا تو نفر اے لوگوں جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو جمعے کے دن مسجد میں جمعہ پڑھنے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں جتنے لوگ مسجد میں آئے جمعہ پڑھنے کے لیے سب تین قسم کے ہوتے تو تمام لوگوں کو تین حصوں میں جا کر تم نے تقسیم کیا نمبر ایک رجل ہاں ہزارہ یلو پہلا انسان تو نہایا دھلا مسجد میں آیا لیکن آتا ہے تو ہر لفظ وہ کام کر رہا ہے ساتھی سے بات کر رہا ہے چٹائی سے کھیل رہا ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے ساتھی سے بات کر رہا ہے اور آپ ساتھی ادھر ادھر اپنے موبائل سے کھیل رہا ہے ایک تو یہ انسان ہے اس کو کوئی رغبت جمعے سے نہیں آیا ضرور ہے لیکن آج کے اس نے اگر دو چار رکعت کہا تو پڑھ لیا لیکن سب فضول اور لغو چیزوں میں مشغول ہے آپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا فضا کا حد ہو منا لوگوں یہ وقت آیا جمعے کے دن جامع مسجد میں بھی اس کے نصیب میں فضول ہی چیزیں لکھی گئی کچھ نصیب میں نہیں تھا یہ بڑا بد وقت ہے اور ایسے نہیں سینکڑوں پیچھے بیٹھنے والے ساتھی بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ آئے ضرور ہیں لیکن آپ نے پہلے قسم سے لوگ ہیں راجول جا یلبو آیا ہے کی کے سے آیا ہے لیکن سوائے ٹائم پاس کرنے کے کوئی چیز اس نے نہ کیا نہ کوئی فائدہ نہ اٹھایا آپ نے افسوس سے فرمایا دے کہا جمعے کی ساری برکتوں سے اس محرومی ہی اس کے مقدر میں ہے جانے دو نمبر دو دوسرا انسان ور دل جا و ایک دوسرا آدمی ہے جو سوچتا ہے کیا کریں گے خطبہ سن کر کے یہ تو ان کا کام ہی ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نہیں نہیں آدمیوں کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے آئے ہیں مسجد میں ہیں یا تو تصویر سے وظیفہ پڑھ رہے ہیں ایک تو نہیں ہم دیکھتے ہیں ممبر پر کیا کیا کر رہے ہیں آپ وہ یا تو یہ پڑھ رہا ہے یا کچھ دیر بیٹھا رہا خطبہ سنتے سنتے سوچائے تو خطبہ ہوتا ہے کھڑا ہوا نفل پڑھنا شروع کر دیا ایک دو نہیں ایسے حد سینکڑوں مرتا میں نے منع کیا آٹھ بس تیس لڑائی قسم کے لوگوں ہیں جو آتے ہیں سوچتے ہیں کیا خطبہ تو ہوتا رہتا ہے لیکن ذکر و فرق میں بڑی عبادت ہے یا سوچتے ہیں کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں کسی نے کہہ دیا ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ آیت کریمہ کا ختم کرو ساری مصیبتیں تمہاری دور ہو جائے گی کسی پیر فقیر مدد نے وظیفہ بتا دیا ہے اب وہ جمعے کے دن آتا ہے تو تصویر لیا ہوا ہے اس کو ایک لاکھ پچیس ہزار پورا کرنا ہے تاکہ جیل کا دروازہ ٹوٹ جائے ہمارا قیدی نکل جائے سمجھ وہ بھی غلط کام کرنے کے لیے فرما ہے آنے فرما ایسا انسان جو آیا ہوا ہے اس نے بہت سارے جمعے کے حکام فضائل کو سرخ کیا اب اللہ کی مرضی چاہے تو اس سے دے یا ناراض اس نے کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر بھلائی سے محروم کر دے یہ دوسرا انسان ہے واراجون تیسرا وہ انسان ہے دوستو آپ جا آیا بے انصاف خوب توجہ سے دل لگا کر کے غور سے امام خطیب کی بات سنتا ہے اطمینان سے مسجد میں بیٹھتا ہے عبادات کرتا ہے اور وہ سپوت اور بالکل خاموش رہتا ہے کسی سے نہ بات کرتا ہے نہ موبائل سے کھیلتا ہے نہ گھڑی اور ہاتھ سے کھیلتا ہے نہ بدن میں کھجلی ہوتی رہتی کھجلاتا ہے ساری توجہ اس کی جمعے کی خطبے میں اللہ کے عبادت میں ذکر اور اذکار میں جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے نمبر تین ولم یا کا حد بتا مسلم اور کسی مسلم کے تنکھے کو روکتا ہوا مسجد میں نہیں داخل ہوتا کسی کو نہیں نمبر چار آپ نے ساتھ رمایا اسے آدن اور اس نے کسی کو تکلیف نہیں دیا آر جو انسان چاہے تین قسم کے لوگ ہیں یہ تیسرا انسان ہے اصلی جمعہ پڑھنے والا ہے یہ جمعہ تک کی فضیلت حاصل کر رہا ہے جس نے چار وہ غور سے سنا خاموشی اختیار کی لمحے سے بچانا گہروں کو تکلیف نہ دیا کسی کو اپنے اپنے پیروں سے کندھے پر مارا نہیں تکلیف نہ دیا آج میں یہ انسان ایسا ہے اس سے چنے کا مقام مرتبہ یہ بس بہت لما من میرل التي من میرل الى التي تليها من جمع او كما قال یہ انسان ہے جس کا جمعہ قبول ہے اور جس کے جمعے کو جس کو جمعے کی ساری فضیلت اللہ نے عطا کیا ہے یہاں تک کہ آپ نے ساتھ مانا یہ ایسا انسان ہے کہ اس کے تقریباً دس دن کے ایک جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعے تک اور تین دن اور یعنی تقریباً دس دن کے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا جو آج وہ سوال ملا وہ الگ ہے گناہوں کی بخش چونکہ اس نے اصل جمعے کی نماز یہ ہے اصلی نماز نے فرمایا دس دن کے گناہ معاف ہوئے اور اللہ رسول نے فرمایا دس دن کے کیوں معاف ہوئے کیونکہ اللہ نے صورت انعام کے اندر فیصلہ کیا ہے من جا ابل اشر وا جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کے سے سام دیکھنے کی کا بدلا کر دیتے ہیں ایک جمعے کے دن اس نے ایک دن نیکی کیا تو اس کے بدلے دس دن کے زندگی کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو اللہ کے میرے بھائیوں یہ اصلی جمعہ پہنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اصلی جمعہ پہنے والا بنائے وہ کو احکام اور ساری چیزیں ہاں بجا بازار آنے کی توفیق نصیب فرمائی جمعے کے دن اول وقت آؤ نہا دھل کر کے اللہ کے نبی ساتھ فرمایا جو انسان اچھے سے اچھا کپڑا پہنا اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے آیا اللہ اکبر نظر آپ نے یہاں تک فرمایا بہترین خوشبو استعمال کیا اور آپ نے تو یہاں تک تاکید کی کہ جمعے میں آنے لگتا ہے تو مشواز کر کے آیا جس انسان یہ سارے آداب کیے اللہ تعالیٰ ہفتے بھر کے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کے توفیق نصیف فرمائے اللہ ہماری ساری مشکلات کو آسان کر دے ہر پریشانی دور کر دے الحان آدمی ہمیں جو بیمار ہے فرما جو ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے الحان آدمی جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے ہاتھوں کا شیخ خلیفہ ان کے و انصار و مددگار کو اللہ تعالیٰ صحت و رافیت نصیب فرما ہر بلا ہر آفت سے انہیں محفوظ کر لے اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھے کام لے ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حافظ شیخ سلطان حضرت بہ اللہ تعالیٰ صحت آفیت امن و امان نصیب فرمائے ہر آفت ہر مصیبت ہر بلا سے اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھے اللہ تعالیٰ انہیں اچھے کام کے لیے استعمال فرما ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ انہیں روک لے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے وہی کام ان سے لے جس میں امت ملت قوم اور وطن کا فائدہ ہو ہم سب کی بھلائی ہو جس میں آپ کی رضا ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں خسارہ امت کا ملت کا ہو قوم کا وطن کا ہو جو ہم سب کے لیے نقصان دہ ہو اور جس میں آپ کی ناراضگی ہو اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے ایسے چیزوں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم احسان يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر